عقل کے رفوت ہم دے داور ہم دے داور زندہ باد فکر کی عظمت نعت پیمبر نعت پیمبر زندہ باد اس کے بعد غمد ہے حیدر اس کے بعد مد ہے حیدر زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ خلق ہوئے جس کے صدقے میں کون و مکان جنو انسان کون و مکان جنو انسان وقف ہے جس کی مد حسنا کو لوہ قلم اور نت کو بیان لوہ قلم اور نت کو بیان آخر مرسل خاص پیمبر آخر مرسل خاص پیمبر خاص پیمبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد علم حکم داور سے کس کو نبی نے رجل کہا کس کو نبی نے رجل کہا کس نے بچائی دین کی عزت کون ہوا محبوب خدا کون ہوا محبوب خدا مولا علی ہے فاتح خیبر مولا علی فاتح خیبر فاتح خیبر زندہ باد زندہ باد اسرائیل بھی جس کے گھر میں اذن بغیر نہیں آ سکتا اذن بغیر نہیں آ سکتا کفو کو جس کے ڈھونڈ تارا فلک سے اترا پر آیا فلک سے اترا پر آیا بنت پیمبر پیمبر زند پیمبر زندہ باد زندہ صورت اور سیرت میں شبی ہے پیغمبر وہ سبز قبا پیغمبر وہ سبز قبا خنجر سل ہو امن سے جس نے کفر و نفاق کو قتل کیا کفر و نفاق کو قتل کیا اکس پیغمبر روئے شبر اکس پیغمبر روے شبر روئے شبر جی۔ زندہ با زندہ با زندہ زندہ حسین منی ختم شرف نے جس کے لیے فرمایا ہے جس کے لیے فرمایا ہے رضواں جس کے کپڑے لے کر درزی بن کر آیا ہے درزی بن کر آیا ہے دین نبی کا محسن اکبر دین نبی محسن اکبر دین نبی کا محسن اکبر محسن اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد قدم قدم پر جن لوگوں نے ہر مشکل میں ساتھ دیا ہر مشکل میں ساتھ دیا زوج خدیجہ بنت خویلت اور ابو طالب سچا اور ابو طالب سچا پیغمبر کے مون سویابر پیغمبر کے مون سویابر بر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تسلیم و می کے میدان جن دونوں کے ہاتھ رہے جن دونوں کے ہاتھ رہے برے دنوں میں بھی جو نبی و علی کے ہر دم ساتھ رہے علی کے ہر دم ساتھ رہے سچے ساتھی بوزر کمبر سچے ساتھی گوزر کمبر گزر کمبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد چار محمد چار علی دو حسن حسین و جناب زہرا حسن حسین و جناب زہرا جعفر ساد موسی کاظم معصومی نو نور سراپا معصومی نو نور سراپا پاک متاثر چودہ رہبر چودہ رہبر پاک متاثر چودہ رہبر چودہ رہبر زندہ باد زندہ زندہ زندہ ایک ہی جیسے سبھی محمد اس گھر میں ہیں بزرگ برتر اس گھر میں ہے بزرگ برتر انہیں رسول انہیں میں ابو ائی شفیع محشر شفیع محشر انہی انہیں قائم حجت داور قائم حجت داور حجت داور ڈابر زند کے نبی براتی وسی براتی ولی براتی وسی براتی ولی براتی عباس و انصار براتی اون محمد سبھی براتی اون محمد سبھی براتی فیش حسین اور جان شبر حسین اور جانے شبر جان شبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد عادی مرسل خود و غلما شاہد جس کی عبادت پر شاہد جس کی عبادت پر قائل جس کی شجاعت کے ہیں حور و ملائک جن و بشر حور و ملائک جن و بشر اللہ اللہ شہ کا لشکر اللہ اللہ چیکا لشکر چیکا لشکر زندہ باد زندہ باد زندہ باد رشک ہے جس پر قسمت کو بھی نازاں ہے جس پر حریت نازا ہے جس پر حریت جس سے لرزاں آج تلک ہیں کفر و نفاق اور خارجیت کفر و نفاق اور خارجیت رشک سکندر حر دلابر رشک سکندر سکندر ہو دلاور ہور دلاور زندہ باد زندہ باد دریا پر قبضہ کر کے بھی جس نے لبوں کو تر نہ کیا جس نے لبوں کو تر نہ کیا کون ہے اس کے جیتے جی جو چھین سکے زینب کردار چھین سکے زینب کردار حرم کی ڈھارس غازی صفدر حرم کی ڈھارس غازی صفدر غازی صفدر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اکبر کے سینے میں برچھی پیاس کی شدت نر گئے وادا پیاس کی شدت نر گئے ودا رستہ جس کا دیکھ رہی ہیں زینب میں لے لو شخرا زینب لے لو سورا محب بغا ہے غازی اکبر محب غازی اکبر محب بگا غازی اکبر غازی اکبر زندہ باد شہ کی سدائے حلمن سن کر اصغر نے بستر کو چھوڑا اصغر نے بستر کو چھوڑا تیرے زباں کو سیدھا کر کے سوکھے لبوں کی کمام جوڑا سوکھے لبوں کی کمام جوڑا آ گیا رن میں ننا آ گیا رن میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جن قدموں پر دین ہے قائم انہیں میں ہیں زنجیریں بھی انہیں میں ہے زنجیریں بھی جن ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں انہیں میں تقدیریں بھی انہیں میں تقدیریں بھی صبر مجسم عابد مجتر صبر مجسم عابد مجتر عابد مجتر زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ جس کی ماں احقاق حق کو غاصب کے دربار گئی غاصب کے دربار گئی اس نے بتال باطل کی جنگ لڑی ہے گلی گلی جنگ لڑی ہے گلی گلی سانی زہرا خاہر سرور سانی زہرا خاہر سرور خاہر سرور زندہ باد زندہ کہا شام اور کوفہ خطبوں سے سر جس نے کیے خطبوں سے سر جسم کیے اپنی چادر دے کر جس نے امتیوں کے پردے رکھے امتیوں کے پردے رکھے ام مصائب بنت حیدر ام مصائب بنت حیدر بنت حیدر جب تک انسانی قدرے ہیں باقی رہے گا سرور کا غم باقی رہے گا سرور کا غم تا بظہور اسی دوراں زندہ رہیں گے اہل ماتم زندہ رہیں گے اہل ماتم ہوتا رہے گا ماتم سرور ہوتا رہے گا ماتم سرور ماتم سرور زندہ با زندہ باد قرآنی افکار سے اپنی سیرت کی تعمیر کرو سیرت کی تعمیر کرو علم و عمل کے ہتھیاروں سے دنیا کی تصویر کرو دنیا کی تصویر کرو اپنی فکر کا محور اپنی فکر کا محور برواں اپنی فکر کا محور فکر کا محور زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد قرآن ناطق کے تصدق قرآن سامت ہے باقی قرآن سامت ہے باقی آل نبی کو چھوڑ کے قرآن غیر موسر کافی غیر موسر دونوں اپنے خادی اور رہبر دونوں اپنے اور اور رہبر رہبر سے غماز نہ برتو آل کا دامن مت چھوڑو آل کا دامن مت چھوڑو قدرت نے دو ہاتھ دیے ہیں دونوں سے دونوں کو تھامو دونوں سے دونوں کو تھامو دونوں ہیں یہ یہ نعمت داور دونوں نعمت داور نعمت داور زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با و مظلوم اٹھو ساری دنیا پر چھا جاؤ ساری دنیا پر چھا جاؤ عزت سے جو جینا چاہو فکر حسینی کو اپناؤ فکر حسینی کو اپناؤ ہے یہ سدائے ہاتف خوشتر ہے یہ سدائے ہاتف خوشتر ہاتف خوش زندہ باد زندہ زندہ باد نو پرویز محب اشرف گوہر انصر قیصر اشرف گوہر انصر قیصر شاداں ابد اور میر حسن مختار سبھی مولا کے سناگر سبھی مولا کے سناگر انہی میں ایک صفت صفت جعفر جعفر انہی میں ایک صفت جعفر صفت جعفر زندہ عقل کے رفوت ہم دے داور فکر کی عظمت نات پیمبر اس کے بعد غمد ہے حیدر آخر مرسل خاص پیمبر مولا علی ہے فاتح خیبر نبی خا بنت پیمبر حق سے پیمبر روئے شبر دین نبی کا محسن اکبر پیغمبر کے مون سویاور سچے ساتھی بودر قمبر